ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهدئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم وقال في موضع آخر الذين يلمذون المتوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخر فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب عليم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه او قال صلى صلی اللہ علیہ وسلم معزز اسلامی بھائیوں بزرگوں اور دوستوں دین اسلام کے بنیادی عقیدوں میں سے ایک اہم عقیدہ یہ ہے کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کا یا اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے دین کا یا دین اسلام کی کسی بنیادی وصول کا اور اہم چیز کا مذاق اڑاتا ہے تو اس بات پر اہل علم کا ہر زمانے میں اجماع اور اتفاق رہا ہے کہ ایسا کرنا دین اسلام سے کفر ہے اور ارتداد ہے ایسا کرنے والا دین اسلام سے نکل جاتا ہے اور ایسے آدمی کا حکم یہ ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے چاہے وہ مذاق میں کہے چاہے وہ سنجیدگی کے ساتھ کہے جو بھی اس کے کہنے کا معاملہ ہو دین اسلام کے بنیادی عقیدوں میں سے ایک اہم عقیدہ ہے اس پر ہر زمانے کے اہل علم کا اجماع رہا ہے امام المنظر رحمۃ اللہ علیہ نے امام قاضی ویاد نے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان سب علماء نے ان کے علاوہ بھی بڑے بڑے اہل علم نے باقاعدہ اس کے تعلق سے اہل علم کا اجماع نقل کیا ہے امام قاضی قاد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ کے نبی کو گالی دیا یا آپ کی ذات میں عیب لگایا یا آپ کی شان میں گستاخی اور کوتاہی کی یا ان کے نصب میں عیب لگایا یا آپ کے دین میں کیڑے نکالے یا آپ کی کسی بھی خصلت کا آپ کی کسی بھی سنت کا اس نے مذاق اڑایا یا کسی گندی چیز سے اس نے آپ کی تشبیح دی یا آپ کی شان کو گھٹایا یا آپ پر اس نے لانت بھیجی یا آپ پر اس نے بدعا کی یا یا, یا آپ کی مذمت کی یا آپ کو نقصان پہنچانے کی اس نے تمنا ظاہر کی خواہش ظاہر کی یا آپ کے کسی کلام کا کسی حدیث اور سنت کا اس نے مذاق اڑایا یہ تمام چیزیں دین اسلام کے اندر اگر کوئی آدمی ایسا کرتا ہے تو کفر ہے گویا کہ وہ دین اسلام سے نکل چکا ہے اس پر باقاعدہ اہل علم کا اجماع ہے اور اجماع بھی ایک دلیل ہوتا ہے اجماع بھی ایک دلیل ہوتا ہے ایک حجت ہوتا ہے جس پر اجماع ہو جائے اس کا ماننا ضروری ہوتا ہے اور اجماع جو ثابت شدہ ہو اور جس پر اہل علم کا ہر میں اجماع رہا ہو باقاعدہ وہ ایک ثبوت ہے اور ایک حجت اور ایک دلیل ہے اس کی دلیلیں پرانے کریم کے اندر بھی موجود ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بھی اس کے تعلق سے ملتی ہیں میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت آپ کے سامنے کی ہے اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ان منافقین کے بارے میں بیان کیا ہے جنہوں نے صحابہ کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ مارا مثل قرائی نہ اولائے ارغب بتون ولا اکدب السن ولا اجبنا کہ یہ جو صحابہ ہیں یہ جو علماء ہیں ان کے جیسا میں نے لوگوں کو نہیں دیکھا یہ کیا ہیں یہ بہت زیادہ بڑے پیٹ والے ہیں یعنی بہت زیادہ کھانے کھانے والے ولا اکذب السنا اور نہ ان سے زیادہ ہم نے جھوٹ بولتے ہوئے کسی کو پایا اور نہ ہی ان سے زیادہ بزدل ہم نے کسی کو پایا یہ بات ایک شخص نے کہی تو ایک صحابی وہاں پر موجود تھے انہوں نے کہا کہ تو منافق ہے میں تجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس کی اطلاع دوں گا تو جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں جاتے ہیں تو اللہ ہر برامین ان کے پہنچنے سے پہلے ہی سور توبہ کی ساحت کریمہ کو نازل کر دیتا ہے جس آیت کریمہ کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی کہ وہ انسال تو ہم لے نہ ان نما کن نہ خود نہ اگر آپ ان سے سوال کریں کہ تم نے ایسی بات کیوں کہی ہے تو وہ کہیں گے کہ ہم تو مذاق کر رہے تھے ہم تو کھیل کود کر رہے تھے ہمارا ہم نے سنجیدگی سے نہیں کہی ہمارا مقصد صرف ایسے ہی ٹائم پاس کرنا تھا یا صرف ہم نے مذاق اور مزاح کے طور پر کا حقیقت ہمیں نہیں کہا تو اللہ تعالیٰ فرماتا کل اب اللہ ہی و آیات ہی و رسول ہی کن تم تستا آپ کہہ دو کہ کیا تم اللہ کا اور اس کی نشانیوں کا اور اس کے رسول کا مذاق اڑاتے ہو لاتا تجرو عذر نہ پیش کرو قد کفر تم باد ایمان تم ایمان لانے کے بعد تم نے کفر کر لیا تم کافر ہو گئے ایمان لانے کے بعد اگرچہ تم منافق تھے اور تمہارے اندر ایمان کا دعویٰ بھی ہے تھوڑا موڑا جو ایمان بھی تھا وہ بھی تمہارا ایمان ختم ہو چکا ہے اور تم کافر ہو گئے کسی نے بھی اور اس طریقے سے بغیر کسی سنجیدگی کے اللہ کے رسول کا یا قرآن کریم کا یا اللہ کے دین کا مذاق اڑایا میرے بھائیوں یہ بہت سنگین جرم ہے یہ کیونکہ اللہ کے رسول کا مذاق اڑانا اللہ کے دین کا مذاق اڑانا اللہ کی کتاب کا مذاق اڑانا یہ اللہ رب العالمین کا مذاق اڑانا کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن نازل کیا اللہ رب العالمین نے دین بھیجا ہے اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر کے دنیا کے اندر بھیجا اور صرف ہمارے نبی نہیں بلکہ جتنے بھی ہم کرام آئے ہیں کسی بھی نبی کا مذاق اڑانا دین اسلام کے اندر کفر ہے تمام نبیوں پر ہمارا ایمان ہے اللہ تعالیٰ کا صاف فرمان ہے لا نفرق بین وبین حدم رسلی اللہ کے جو رسول ہیں اللہ کے جو انبیاء ہیں ہم کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے سب پر ہمارا ایمان ہے لہذا ہفتے آدم سے لے کر کے ہمارے نبی تک جتنے بھی نبی اور رسول دنیا کے اندر آئے ان میں سے کسی کا بھی مذاق اڑانا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر ہے دین اسلام کے ساتھ کفر ہے اور دین اسلام سے نکل جانے والی بات ہے یہ صرف ہمارے نبی کی بات نہیں ہے بلکہ جتنے بھی انبیاء کرام دنیا کے اندر آئے سب کا یہ حق ہے کہ ان کی تقریم کی جائے ان کی تعظیم کی جائے کیونکہ اللہ کے مقرب بندے ہیں اللہ رب العالمی نے انہیں نبوت و رسالت کے لیے منتخب کیا دنیا کے سب سے مقدس گروہ ہے وہ انبیاء کرام کا لہذا ان کا مذاق اڑانا گویا کہ اللہ رب العالمین کا مذاق اڑانا ہے ان کی توہین کرنا اللہ کی توہین کرنا ہے کیونکہ اللہ نے ان کو منتخب کیا نوز باللہ اللہ البرامین گویا کہ ان کے بارے میں آگاہ نہیں تھا کہ ایسے لوگ ہیں لہذا ان کا مذاق اللہ ابراہین کا مذاق ہے اور جو اللہ کا مذاق اڑائے وہ دین اسلام سے نکل جاتا ہے چاہے مذاق کے طور پر کہے یا سنجیدگی کے ساتھ کہے معاملہ بہت گمبھیر ہے میرے بھائیوں ہمیں دین اسلام سے محبت دین اسلام کی توقیر اس کا ادب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دب احترام اور اس طریقے سے آپ کے مقام اور مرتبے کو جاننے اور پہچاننے کی ضرورت ہے اگر کوئی اس کے تعلق سے زبان سے کوئی ایسی بات کرتا ہے تو میرے بھائی اور دین اسلام سے نکل جاتا ہے یہ ہر زمانے کے جو کفار ہیں منافقین ہیں غیر مسلمین ہیں یہ ان کا شیوا رہا ہے کہ انبیاء کرام کی شام میں گستاخیاں کرتے تھے انبیاء کرام کی ذات میں کیڑے نکالتے تھے اور اس طریقے سے ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے اللہ رب العامین نے نور اسلام کے بارے فرمایا وہ یہ جب وہ کشتی بنانے لگے وہ کل علیہ من قومی اور جو بھی آپ کی قوم کے لوگ گزرتے تھے سخر تو لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے کہا کرتے تھے کہ یہ تم کشتی کہاں چلاؤ گے ریگستان میں چلاؤ گے سہارا میں چلاؤ گے کہیں پانی کا وجود نہیں ہے کشتی تم کہاں چلاؤ گے کشتی کس لیے بناتے ہو اللہ کے رسول حضرت عیسال حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے تھے اللہ رب اللہ ان کا مذاق اڑایا اور اس طریقے سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الدین المضر فی صدقات والذین لا يجدون الا جهدهم فیسخرون منهم سخر اللہ منهم ولهم عذاب علیم یہ سورة توبہ کی آیت ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو دل کھول کر کے اللہ کی راہ میں صدقات و خیرات کرتے ہیں یہ منافقین یہ کفار ان کا بھی مذاق اڑاتے ہیں اور جو لوگ محنت مزدوری کر کے تھوڑا بھی لا کر کے اللہ کی راہ میں دیتے ہیں یہ لوگ ان کا بھی مذاق اڑاتے ہیں جو زیادہ دیتے تھے اللہ کی راہ میں کہتے تھے ریا کاری کے طور پر دیتا ہے اور ان کا مذاق اڑاتے تھے جیسے ابو بکر صدیق ہیں عمر فاروق ہیں عبد الرحمان بن عوف ہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ہیں یات کریمہ نازل ہوئے غزل تبوک کے موقع پر غزل تبوک سنوجری کے اندر یہ واقعہ پیش آیا جس میں صاحب کرام نے دل کھول کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی اور جنگ کے لیے سامان تیار کیا اور کسی نے ابو بکر صدیق تو پورے گھر کا سامان لے کر کے آ گئے اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کا آدھا سامان وہ لے کر کے آئے اور اس طریقے سے عثمان بنی رضی اللہ تعالیٰ نے نو سو اونٹ اور اس طریقے سے کئی سو گھوڑے اور کئی سو درہم اور کئی سو دینار اللہ رب العامن کی راہ میں قربان کر دیا ان لوگوں کا مذاق اڑایا اور کہا کہ یہ تو ریاکاری کے طور پر دیتے ہیں اتنا دینے کی کیا ضرورت ہے اور جو بیچارے محنت مزدوری کر کے پیسہ اکٹھا کر کے رکھتے تھے تھوڑا بہت دیتے تھے ان کا بھی مذاق اڑاتے تھے کہتے اتنے پیسے سے کیا ہوگا یہاں تو بہت زیادہ اس کی ضرورت ہے یہ تم نے تھوڑا سا دیا اس کی کیا ضرورت ہے اس سے کیا فائدہ ہونے والا تو ہر طرح سے یہ جو منافقین تھے کفار اہل ایمان کا صحابہ کا مذاق اڑاتے تھے کسی بھی حالت میں نہیں چھوڑتے تھے تو اللہ حرب العالمین قرآن کریم کے اندر بھائی فیض خیرون امین ہوں یہ لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں فخر اللہ عبین ہوں اللہ تعالیٰ ان کا مذاق اڑائے گا ولحم عذاب العلیم اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک دردناک عذاب ہے ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے تو اس طریقے سے میرے بھائیوں اللہ اور اس کے رسول کا یہ اللہ کے دین کا مذاق اڑانا یہ دین اسلام کے اندر کفر ہے اور ارتداد ہے اس طریقے سے اللہ ہے کہ ان الدین اجرم اجرموں کانو الدین آمن حکوم و ادا مرو بہی میں کہ یہ جو لوگ جرم کرنے والے ہیں یہ جو کفار و مشرقین ہیں یہ لوگ اہل ایمان کا سے ہنستے ہیں وہ عیدا مرو بہیم اتغامزون اور جب ان کے پاس سے گزرتے ہیں تو آنکھ سے اشارے کرتے ہیں آنکھ سے اشارے کرتے ہیں آنکھ سے مذاق اڑاتے ہیں تو اس طریقے سے اللہ کے دین کا اللہ کے نبی کا مذاق اڑانا ان پر ایمان لانے والوں کا مذاق اڑانا یہ ہر زمانے میں کفار و منافقین کی یہ روش رہی ہے یہ اہل ایمان کی صفت نہیں ہے تو دین اسلام کے کسی بھی حکم کا مذاق اڑائے یہ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑائے حتیٰ کہ علم لکھا ہے کہ دین اسلام کی جو بنیادی چیزیں ہیں ان کا بھی مذاق اڑانا دین اسلام سے کفر ہے کوئی نماز کا مذاق اڑائے کوئی زکوٰۃ کا مذاق اڑائے کوئی حج کا مذاق اڑائے کوئی داڑھی کا مذاق اڑائے کوئی انسان کپڑا تکنے سے اوپر رکھتا ہے اس کا مذاق اڑائے اور اس طریقے سے کوئی جنت اور جہنم کا مذاق اڑائے یا فرشتوں کا مذاق اڑائے تو یہ تمام چیزیں جو دین اسلام کی بنیادی ارکان ہیں ایمان کے بنیادی ارکان ہیں ان میں سے کسی بھی چیز کا مذاق اڑانا میرے بھائیو دین اسلام کے اندر کفر ہے کیونکہ اسلام کی مسلمات ہیں اسلام کی بنیاد ان چیزوں پر لہذا ان پر ایمان لانا ہر اسلام مسلمان کے لیے ہر شخص کے لیے ضروری ہے اور یہ صرف مسلمان کے لیے نہیں ہے بلکہ ہر وہ شخص جو اللہ کے رسول کے مذاق اڑائے چاہے کافر ہو چاہے منافق ہو چاہے مسلمان ہو یا کسی بھی دھرم سے اس کا تعلق رکھنے والا ہو اگر اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کرتا ہے آپ کی شان کا آپ کا مذاق اڑاتا ہے تو ایسے انسان کا شریعت میں حکم یہ ہے اس پر اہل علم کا اجماع ہے اتفاق ہے اس میں کوئی اہل علم کا اخلاف نہیں ہے کہ ایسے آدمی کی سزا قتل ہے اسے دنیا کے اندر قتل کر دیا جائے تاکہ دوسروں کے لیے عبرت بن جائے دوسروں کے لیے نشان بن جائے اور کوئی ایسا آدمی پھر اپنی زبان کو اللہ کے سر کی شان کے تعلق سے غلط طور پر نہ استعمال کرے سب کے لیے ہے یہ چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو دنیا کے کسی بھی دھرم سے تعلق رکھنے والا ہے اگر اللہ کے سر کی شان میں اور کسی بھی نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے اور مذاق اڑاتا ہے اس کی سزا دین اسلام کے اندر قتل ہے اسے قتل کر دیا جائے گا اگر وہ کافر ہے مذاق نہیں اڑاتا مشرق ہے مذاق نہیں اڑاتا اپنے دین پر باقی رہ سکتا ہے اپنے کفر و شرک پر باقی رہ سکتا ہے لیکن اللہ کے رسول اللہ رب العامین جن کو نمائندہ بنا کر کے بھیجا اپنی ربوت و رسالت کے لیے منتخب کیا ان کا اگر مذاق اڑاتا ہے دنیا میں اس کو جینے کا حق حاصل نہیں ہے اسے قتل کر دیا جائے گا اور اس طریقے سے اسے اور اسے چھوڑا نہیں جائے گا اگر وہ کافر ہے تو قتل کر دیا جائے گا اگر مسلمان ہے اور توبہ کرتا ہے تو بھی اس کی توبہ اللہ اس کے درمیان میں ہے اللہ اس کے درمیان میں ہے توبہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ اگر قبول کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے بچائے گا لیکن دنیا میں لوگوں کو عبرت اور نصیحت کے طور پر لوگوں کو ڈرانے کے لیے ایسے مسلمان کا قدر کرنا بھی ضروری ہے ایسے مسلمان کو بھی قدر کر دے اگرچہ توبہ کرے کہے میں توبہ کرتا ہوں اب آئندہ ایسا نہیں کروں گا یہ توبہ تمہارا اللہ رب العامین کے درمیان تم نے اس ذات کی شان میں گستاخی کی ہے جس ذات کا مقام اللہ کے بعد ہے تم نے انبیاء اکرام کی شان میں گستاخی کی ہے جن کو اللہ رب العامین نے اپنی رسالت کے لیے منتخب کیا ہے لہذا تمہیں عذر پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں دنیا میں جینے کا حق حاصل نہیں ایسے آج مسلمان کو بھی قتل کر دیا جائے اگر اس نے سچی توبہ کی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرے گا اور اللہ تعالیٰ اور ساتھ ہی ساتھ اس کی جنازے کی نماز بھی پڑھی جائے گی مسلمانوں کے اندر قبرستان سے دفن بھی کیا جائے گا اگر کوئی ایسا مسلمان ہے اور سچی توبہ کرتا ہے اور لیکن یہ توبہ اس کے اللہ کے درمیان میں ہوگا ورنہ نعوذ باللہ بلّہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے مزاق بن جائیں گے ہر آدمی کہے گا کہ میں نے تو میں نے توبہ کر لیا میں نے سچی توبہ کر لی لہذا یہ توبہ اللہ اس کے درمیان میں ہے اور اس طریقے سے اسے قدر کر دیا جائے گا جبکہ بہت سارے اہل علم کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس کی توبہ بھی نہیں قبول کی جائے گی اس کی توبہ بھی نہیں قبول کی جائے گی ہر حال میں اس کو قدر کر دیا جائے گا تو میرے بھائیوں یہ بہت سنگین جرم ہے کسی مسلمان کا یا کسی اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے ان اللہ رسول اللہ دنیا برآرا خرا عاد عذاب مہینہ کہ اللہ رب العالمین جو لوگ اللہ کا کو تکلیف پہنچاتے ہیں اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں مذاق اڑا کر کے یا اس طریقے سے جوئی کر کے یا کسی بھی طریقے سے تکلیف پہنچاتے ہیں لا رحم اللہ سے دنیا والا خرا ایسے لوگوں پر اللہ ہر غلامین کی لانت ہوتی ہے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی وہ آجم عذاب مہینہ اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ غلامین نے مہین یعنی رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے جو لوگ اللہ اس کے رسول کو تکلیف دیتے ایزا پہنچاتے ہیں ایزا پہنچاتے ہیں تکلیف دیتے ہیں گالیاں دیتے ہیں مذاق اڑاتے ہیں ایسے لوگوں پر اللہ رب العالمین کی دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی لانت ہوتی ہے اور ایسے لوگوں کے لیے رسوا کن اور دردناک عذاب اللہ رب العالمین نے آخرت میں جہنم کی شکل میں تیار کر رکھا ہے اس طریقے سے اللہ ابراہین فرماتا ہے ان نح فصل الفصل وما ہوا بالحضل یہ کیا ہے یہ یہ قرآن کریم کے بارے میں اللہ فرماتا ہے یہ قرآن کریم یہ فیصلہ کر دینے والا کلام ہے اللہ ابراہین کا حق اور باطل کے درمیان تمیز کر دینے والی کتاب ہے اس کے ذریعے سے حق اور باطل کی تمیز ہوتی ہے وما ہوا بالحضل یہ کوئی مذاق والی چیز نہیں ہے کہ قرآن کریم کا انسان مذاق اڑائے قرآن کریم کا انسان استحدہ کرے اس کی احانت کرے یہ کوئی مذاق والی چیز نہیں ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جس طریقے سے بڑوں کے کلام کی انسان تعظیم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ تو سب سے بڑا ہے اس کے کلام کی تعظیم کرنا اور اس کے کلام کا دبر احترام کرنا یہ کیا ہی ہم سے مطلوب ہے لہذا اگر کوئی قرآن کریم کا مذاق اڑائے تو میرے بھائی وہ بھی کفر ہے وہ بھی گویا کہ دین اسلام سے نکل جاتا ہے یہ قرآن کی آیتیں ہیں جن آیتوں سے باقاعدہ واضح طور پر یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ اس کے رسول کا اس کے دین کا قرآن کا دین اسلام کے اہم مبادی کا انکار کرنا یا مذاق اڑانا یا استحدا کرنا میرے بھائیو دین اسلام کے اندر کف رہے اور ایسا کرنے والا دین اسلام سے نکل جاتا ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے محمد اللہ دین الفقسلو جو اپنے دین کو بدل دے ایسے آدمی کو قطر کر دو یعنی مسلمان سے جو کافر ہو جائے یا دین اسلام کو چھوڑ دے یا اس طریقے سے ایسا عمل کرے جو جس کے ذریعے سے دین اسلام سے نکل جائے مرتد ہو جائے ایسے آدمی کو باقاعدہ قطر کرنے کا حکم دیا گیا اللہ سور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے تین ایسے لوگ ہیں جن کا خون حلال ہے شریعت کے اندر ایک تو آدمی جو شادی شدہ ہے جنا کر بیٹھے اس کو رجم کر دیا جائے گا اور دوسرا وہ ہے جو کسی کو نہ قدر کرتا ہے اسے بھی قتل کے قصاص کے طور پر اسے بھی قتل کر دیا جائے گا اور تیسرا وہ آدمی ہے المفار کو نہیں جو اپنے دین کو چھوڑ دینے والا ہے اپنے دین کو چھوڑ دینے والا اور مسلمانوں کی جماعت سے نکل جانے والا کفر اور ارتداد کی راہ کو اختیار کرنے والا ایسے آدمی کو بھی قتل کر دیا جائے گا تو اس طریقے جو بھی دین اسلام کو چھوڑ دے کیوں قتل کر دیا جائے گا کیونکہ یہ انسان دین اسلام کی رسوائی کا سبب بنے گا اور اس طریقے سے لوگوں کے سامنے بیان کرے گا کہ میں بھی مسلمان ہوا تھا لیکن میں نے دیکھا کہ اسلام کے اندر کوئی اچھی چیز نہیں ہے اسلام کے اندر کوئی نیکی نہیں ہے کوئی بھلائی نہیں ہے یہ تو اسلام سب غلط ہی غلط ہے اس کے حکام غلط ہیں ساری چیزیں غلط ہیں لہذا اسلام کی بدنامی کا ذریعہ بنے گا لہذا ایسے شخص کو بھی قدر کر دیا جائے گا اگر اسلام قبول نہ کرتا اپنے کفر پر باقی رہتا اپنے دین پر باقی رہتا اپنی وسنیت پر یا اس طریقے سے اپنے دین پر باقی رہتا تو ایسے آدمی قتل نہیں کیا جائے گا لیکن دین اسلام قبول قبول کر لینے کے بعد اگر کوئی آدمی اس طریقے کی حرکت کرے گا تو اسے بھی قدر کر دیا جائے گا اور اس طریقے سے کیونکہ دین اسلام میں ایسے لوگوں کی سزا قتل ہے لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ قتل قتل انہیں انہیں کون کرے کرے گا گا کیا جا کر کے ایک عام انسان یا کسی کسی کسی تن, کوئی مسلمانوں کی کوئی تنظیم کا ذمہ دار فتوا دے دے گا قتل کرنے کے لیے وہ جا کر کے اسے قتل کریں گے ہر کتنے میرے بھائیوں قتل کرنے کی ذمہ داری حاکم وقت کی ہے حاکم ایک اسے قتل کرے گا قاضی ہوتے ہیں جج ہوتے ہیں یہ لوگ قتل کریں گے عام آدمی کسی کو بھی قتل کرنے کا حق نہیں رکھتا ہے یہ شریعت کے اندر حرام ہے یہ نہ قتل کرنا ہے اللہ اربرامین ہم سے زیادہ غیرت مند ہے اللہ اربرامین ہم سے زیادہ اپنے نبی کی تعظیم کرنے والا اپنے نبی کے مقام مرتبے کو جاننے والا ہے لہذا ہمیں صبر کرنے کی ضرورت ہمارا کام صرف یہ ہے کہ ایسے آدمی کو حاکم وقت تک یہ عدالت تک پہنچائے ثبوتوں کو اکٹھا کریں گواہوں کو اکٹھا کریں لیکن اس کو قدر کر دینا میرے بھائیوں یہ کسی بھی مسلمان کے لیے روا اور جائز نہیں ہے عدالتیں ہوتی ہیں اور اس طریقے سے حاکم ہوتا ہے قاضی ہوتا ہے ان کے پاس جرم جائے گا ان کے پاس کیس جائے گا اس کیس کی تحقیق کی جائے گی جرم ثابت ہونے کے بعد اگر حاکم وقت کا فیصلہ آئے گا تو حاکم وقت کے فیصلے کے مطابق اس پر عمل کیا جائے گا لیکن عام آدمی کو قدر کرنے کا اختیار نہیں ہے کیونکہ یہ قانون ہے اور قانون عام آدمی ہاتھ میں نہیں لے سکتا یہ حاکم وقت کے پاس جنڈا ہوتا ہے حاکم وقت ہی قانون کو نافذ کرنے کا اس کے پاس پاور ہوتا ہے یہ پاور ہر آدمی کو نہیں دیا گیا ہے اگر یہ پاور ہر آدمی کو دے دیا جائے دنیا کے اندر بدمنی ہوگی فساد ہوگا فتنہ ہوگا کسی بھی انسان کا خون محفوظ نہیں رہے گا اور سب کے خون اور سب کی عزتیں ضائع اور برباد ہو جائیں گی اس لیے کسی بھی شاطم رسول کو اور کسی بھی اللہ کے رسول کی شان میں توہین کرنے والے کی سزا گھر کے شریعت کے اندر قتل ہے لیکن اس کو قتل کرنا یہ ہماری اور آپ کی ایک عام آدمی کی ذمہ داری نہیں ہے ہماری ذمہ داری صرف یہ ہے کہ ہم اسے آگ میں وقت پہنچائے جرم ثابت ہو گیا اس کو سزا دی جائے گی اور اگر ایسا کہ ایسا معاملہ نہیں وہاں پر آپ نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی آپ کا کام صرف لوگوں کو بتا دینا ہے لوگوں کو نصیحت کر دینا ہے اس کا حکم بتا دینا ہے البتہ اس کے قدر پر لوگوں کو ابھارنا لوگوں کو بلانا اور اس طریقے سے وہ لوگوں کو اس کے لیے معمور کرنا کہ تم جاؤ فلاں آدمی قتل کر کے آؤ فلاں آدمی قتل کر کے آؤ یہ میرے بھائی اور شریعت کے اندر بالکل حرام ہے ایسا کرنا جائز نہیں ہے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی آپ کی شان میں جب گستاخی کی جاتی تھی آپ کی اجازت ہوتی تھی تبھی اسے قتل کیا جاتا تھا اگر آپ کی اجازت نہ ہوتی تو اسے قتل نہیں کیا جاتا تھا آپ کی شان میں آپ کی شان میں کئی مرتبہ گستاخی کی گئی لیکن آپ نے صبر کیا اور آپ نے قتل کرنے کا حکم نہیں دیا لیکن جن کو آپ نے مناسب سمجھا انہیں آپ نے قتل کرنے کا حکم دیا تو ان کو قتل کیا گیا لہذا اگر آپ کی سامنے گستاخی بھی کی جا رہی ہو اور اس طریقے سے آپ کا مذاق اڑایا جا رہا ہو تو بھی ہمیں اسے قتل کرنے کا حق ہمارے پاس نہیں ہے یہ حاکم وقت کی ذمہ داری ہے کہ حاکم وقت سے قتل کرے حدیث کے اندر آتا کہتے سات دن معاذ رضی اللہ عنہ بڑے عظیم صاحبی ہیں وہ کہتے اگر میں اپنی بیوی کے پاس بستر پر اپنے شوہر کے علاوہ کسی اجنبی آدمی کو پاؤں تو کیا میں اسے قدر کر دوں صحیح بخاری کدی سے تمہارے بھی نے کہا کہ تم قتل مت کرو اسے تم قتل مت کرو اسے گواہ لے کر کے آؤ انہوں نے کہا کہ ہم ثبوت لے کر کے آئیں گے گواہ لے کر کے آئیں گے وہ اپنا ناجائز کام کر کے چلا جائے گا تمہارے بھی نے فرمایا اے لوگوں دیکھتے ہو کہ ہفتے ساتھ کتنے غیرت مند ہیں میں ساتھ سے زیادہ غیرت مند ہوں اللہ تعالیٰ ہم سے بھی زیادہ غیرت مند ہے اللہ تعالیٰ کے حدود کی دنیا کے اندر پامالی ہوتی ہے جناکاری ہوتی ہے رشوت ہوتی لی جاتی ہے سود لیا جاتا ہے شرک کیا جاتا ہے سب اللہ تعالیٰ کی حدود کی پامالی ہے اللہ تعالیٰ کے حدود کو جو ہے ملیمیٹ کر دینا ہے لیکن اس کے باوجود بھی اللہ اربامن صبر کرتا ہے اللہ کے ناموں میں سے ایک نام صبور بھی ہے لہذا کسی کا قتل کرنا میرے بھائیوں یہ شریعت اسلامیہ کے اندر حرام ہے یہ جرم عظیم ہے یہ نہ قتل کرنا ہے اور دنیا کے اندر جو تین سب سے بڑے گناہ ہیں ان تین گناہوں میں ایک یہ بھی ہے کہ نہ کسی کو قتل کیا جائے اللہ رب غلام نے سورہ فرقان کے اندر فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارتے یہ سب سے بڑا گناہ ہے اور جو نہ کسی قتل نہیں کرتے دوسرے نمبر پر ہے ولا یہ جنون اور نہ ہی وہ جنا کرتے تیسرے نمبر پر ہے یہ تین گناہ دنیا کے اندر سب سے بڑے گناہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شر کرنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے توبہ کے بغیر اس کی مقصد نہیں ہوگی نمبر دو کسی کو نہ قتل کرنا یہ دوسرے نمبر پر اس کائنات میں گناہ ہے تیسرا کسی کے ساتھ جنا کرنا یہ تیسرا سب سے بڑا گناہ ہے لہذا میرے بھائیوں کسی کو اگر کوئی ایسا کرتا ہے ہماری ذمہ داری صرف یہ ہے کہ ہم اسے حاکم وقت پہنچا دیں اسے قدر کرنا یہ بالکل جائز نہیں ہے اور اس طریقے سے اگر مان لیجئے ہاکی میں وقت سزا نہیں دیتا ہے تو ہم اس کے لیے کیا کریں ہم اس کے لیے دکانوں کو جلائیں مسلمانوں کو تکلیف پہنچائیں اور اس طریقے سے املاک کو نظریاتش کریں اور اسے راستہ جام کر دیں یا اس طریقے سے اور کوئی ایسی حرکت کی جائے جو اسلام جس سے بری ہے اسلام اس طرح کی کسی چیز کی تعلیم نہیں دیتا حاکم وقت نے سزا نہیں دیا قیامت کے دن وہ ذمہ دار ہوگا اس سے پوچھا جائے گا آپ کی ذمہ داری ختم ہو چکی ہے ہمیں بھی غیرت ہے ہمیں بھی اللہ کے سر سے محبت ہے ہر مسلمان کو محبت ہے لیکن محبت کا ایک ضابطہ ہے کیا اللہ کے سر کے صحابہ کو محبت نہیں تھی کیا اللہ رب العالمین کو پہ نبی سے محبت نہیں تھی کیا اس طریقے خلبہ راجدین کو اللہ کے سر سے محبت تھی سب کو محبت تھی سب کوئی اللہ کے سور سے محبت نہیں کرے گا مسلمان ہی نہیں ہوگا لائیو من واحد حتیات تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی اولاد سے اس کے بچوں سے دنیا والے تمام لوگوں زیادہ محبوب نہ بن جاؤں اسلام یہ جذبات کا نام نہیں ہے اسلام ٹھوس بنیادوں کا ٹھوس ضابطوں کا ٹھوس اصولوں کا نام ہے اسلام دلیلوں کا نام ہے اسلام برہان اور حجت کا نام ہے اسلام جذبات کا اور عقل کے کو استعمال کرنے کا نام نہیں ہے لہذا اگر انہیں سزا نہیں دی جاتی ہے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ان سے انتقام لینے کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا ضرور انتقام لے گا اور آپ کی ذمہ داری ختم ہوگی جو نہیں دے گا سزا وہ قیامت کے دن ذمہ دار ہوگا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم قانون کو دنیا کے اندر نافذ کریں کسی کا بچہ نماز نہیں پڑھتا شریعت کے اندر کہا گیا ہے کہ اس کو مارو لیکن کون اسے مارے گا ماں باپ اسے ماریں گے ایک عام آدمی کو اس کو مارنے کا حق حاصل نہیں ہے اگر ایک عام آدمی دوسرے بچے کو مارے گا دنیا کے اندر فتنا ہوگا فساد ہوگا آپس میں لڑائی ہوگی آپس میں جھگڑا ہوگا اور لوگ اسے بنیاد بنا کر کے ایک دوسرے قتل عام کریں گے اور ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہوں گے اس لیے میرے بھائی اسلام کا وصول کتنا سچا ہے کتنا پیارا ہے اسلام یہ سلامتی والا دین ہے اس میں ہر انسان کے خون کی حفاظت کی گئی ہر انسان کی عزت کی حفاظت ہے اس کے اندر اگر انسان جذبات میں آ کر کے قانون ہاتھ میں لیتا ہے تو یہ اسلام کی خلاف ورزی کرتا ہے اسلام اس سے بری ہے لہذا یہ ساری چیزیں جو مزارات کر کے گاڑیوں کو اور بیچارے معصوم لوگ ہیں اور جن کا اسے کوئی تعلق نہیں ہے ان کو تکلیف دینا ان کو مارنا ان پیٹنا ان کی گاڑیوں کو نجلا دینا نظر آتش کر دینا دکانوں کو اور اس طریقے چلنے پھرنے والوں کو تکلیف دینا مارنا یہ میرے بھائی قانون ہاتھ میں لینا ہے یہ دین کے حدود کی پامالی کرنا ہے دین اسلام کے اندر اس طرح کی کسی بھی تعلیم کا حکم نہیں موجود ہے اسلام نے ہمیں صبر کرنے کے لیے کہا گیا ہے ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی اگر وہ سدا نہیں دے گا کیا مرکز اس کی بات پرس ہوگی اس سے سوال کریں ہم سے نہیں پوچھا جائے گا کیونکہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے بچوں کو اپنے گھر والوں کو خود اپنے آپ کو دین پر قائم رکھیں اس کے مطابق عمل کریں بچوں کی دینی تربیت کریں گھر والوں کی دینی تربیت کریں گھر والوں کے اندر دینی گھر کے اندر دینی ماحول پیدا کریں خود اسلام پر عمل پیرا ہوں لوگوں کو اور شریک کے گھر والوں کو اسلام پر عمل کرائیں اور لوگوں کو نصیحت کریں لوگوں کو سمجھائیں اگر کوئی مانتا الحمد نہیں مانتا ہماری ذمہ داری یہاں پر آ کر کے ختم ہو جاتی ہے قانون ہاتھ میں لینا یہ صرف حاکم وقت کو اللہ رب العالمین نے اختیار دیا ہے یہ پاور دیا ہے لہذا ایسا کوئی بھی عمل کرنا جو قانون کے خلاف ہو اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہو اسلام ان تمام چیزوں سے بری ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العامین ہمیں اسلام کے اصولوں کو سمجھنے کی توفیق نہ سنائے اللہ ابرامین ہمیں اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق نہ فرمائے اللہ ربرامین جو اللہ کے رسول کا اس کے دین کا مذاق اڑاتے ہیں اللہ ابام کا انتقام لے ہمارے نبی کا مذاق اڑانے والا دنیا کے اندر بھی رسوا ہوگا اور آخرت کے اندر بھی ایسے آدمی کے لیے رسوائی اللہ البامین اللہ رب اللہ رب العالمین نے باقاعدہ فرما کل مستحدین جو آپ کا مذاق اڑانے ہم اڑانے والے ہیں ہم آپ کی طرف سے ان کے لیے کافی ہیں ہمارے نبی کا نام محمد ہے محمد کا مطلب جس کی تعریف کر دی گئی ہو لہذا جو محمد کی تدلیل کرے گا محمد کی شان میں توہین کرے گا وہ گویا کہ خود اپنی تدلیل کرتا ہے وہ خود دلیل ہوتا ہے محمد کو کوئی صلی اللہ علیہ وسلم کو شان میں گستاخی کرنے سے آپ کی شان میں کبھی کبھی واقع نہیں آئے گی آپ تو چراغ ہیں آپ تو آفتاب و ماہتاب ہیں اس دنیا کے سب سے افضل نبی و رسول ہیں سید البشر ہیں سعید الآرین ہیں رحمۃ الرین ہیں شفیع المدمین ہیں اللہ کے بعد اگر کسی سختی ہستی کا کسی ذات مبارکہ کا مقام مقام مرتبہ ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مرتبہ ہے ان کی شان میں کوتا کرنے والا خود اپنی شان گھٹانے والا ہے سورج اور چاند میں کیوں نکالنے والا خود اپنی توہین کرنے والا ہے آپ تو آپ کا وہ ہیں اللہ ابراہمی نے آپ کو محمد بنا کر کے پیدا کیا ہے آپ کے لیے جھنڈے آپ کے ہاتھ میں قیامت کے دن تعریف کا جھنڈا ہوگا لیا الحمد آپ کے ہاتھ میں ہوگا پوری کائنات پوری انسانیت آپ کے جھنڈے کے نیچے جمع ہوگی یہ مقام ہے مانوی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورے نبیوں کے امام سب کے امام ہیں ہیں آپ سب کو امام بنا کر کے اللہ آپ کو سب کا امام بنا کر کے بھیجا اس اگر آپ کی شان میں توہین کرتا ہے خود اپنی توہین کرتا ہے وہ خود دلیل ہے وہ ملعون ہے دنیا آخرت میں ایسے آدمی پر لانت ہوگی اور آخرت میں عذاب مہین اور دردناک عذاب الگ سے اس کا انتظار کر رہا ہے تو اللہ ابامین ایسے لوگوں سے انتقام لے جو ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں ہمارے نبی کی شان کا مقام گھٹاتے ہیں ایسے لوگوں کے اللہ ابامین دنیا کے اندر بھی عذاب سے دوچار کرے اور آخرت کے اندر بھی ایسے لوگوں کے لیے عذاب اللہ ابامین تیار کر رکھا ہے اللہ ابامین ہمیں اپنے نبی کے دین پر قائم رکھے اپنے نبی کی سنتوں پر قائم رکھے اور جب تک دنیا میں زندہ رکھے کل توحید پر قائم رکھے سنت پر قائم رکھے اور جو ہماری وفات ہو ہماری زبان سے کل میں توحید جاری رب اللہ عظیم بارک اللہ فرقی بلا حکیم ان تعالیٰ جواد الکریم ملکم برف الرحیم